آیت نمبر 233 کو دیکھیے والدات یوردے نہ اولاد اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہیں یعنی مائیں بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں کون جو اپنی رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتے ہیں له رزقهن وقسوتهن بالمعروف اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق لفظ پہ غور کیجئے گا یہاں باپ کا لفظ نہیں آیا کہ لڑکے ایک بچے کا باپ بلکہ فرمائے جس کا بچہ ہے یعنی وہ بچہ جس مرد کی وجہ سے پیدا ہو گیا اس مرد کے ذمے ہے اس عورت کا کھانا پینا اور پہنانا کا کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دوسری بات کیا اس میں پتا چلی لا تکلف نفسن اللہ وسعہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے کیا مطلب ہے کہ باپ کو اس کی وسعت سے زیادہ نہ اسے پیسے مانگے جائیں اور عورت کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ وہ بیچاری دودھ بھی پلائے اور اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو یعنی وہ ساری ذمہ داریاں بھی خود ہی پوری کرے تیسری چیز وہ مثل ذالک اور وارثوں پر بھی اسی طرح کب جب باپ کا انتقال ہو جائے بچہ دودھ پیتا ہے ایک عورت اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اب اس کے وارث ظاہر وارثوں میں پہلا دادا بنے گا دادا نہیں تو چچا تایا یعنی اس بچے کے جو رشتے دار ہے پھر وہ اس عورت کو خرچہ دیں گے اللہ اکبر ایک عورت کے حقوق کہاں تک جا کے اسلام نے پورے کروائے اور ساتھ ہی فرما دیا لا تدار والدت ولا مولود ولاد الی نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے مثل ذالک اور اسی طرح کا ذمہ داری وارثوں پر بھی ہے فَإِنْ ارادا فِسَالًا أَنْ تَرَادِمْ مِنْهُمَا اور اگر ارادہ کریں وہ دونوں دودھ چھڑوانے کا یعنی شوہر اور بیوی سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم دودھ نہیں پلوا رہے باہمی رضامندی اور مشورے سے تو فلا جناح علیہما تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہاں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمُوهُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اگر چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلواؤ تب بھی تم پر کوئی گنا نہیں بشرتے کہ تم قاعدے کے مطابق وہ ادا کر دو جو تم نے ان کو دینا ٹھہرا دیا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے اب یہاں سے ایک دم بات بچے کے دودھ پلانے پہ آ گئی کیوں ظاہر ایسا لگتا ہے کہ موضوع بدل گیا بات طلاق کی چل رہی تھی اور اب یہاں ایک دم بچے کے دودھ پلانے کی بات آ گئی لوگ پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک نہیں دکھتا تو حقیقت ربط ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کیونکہ ہم لوگ قرآن پاک کو اصل سے نہیں لیتے اصل میں یہ آیت طلاق ہی کے ذمن میں ہے کب کہ بعض حالات میں جب طلاق ہوتی ہے تو سات ماہ کے پاس پیتے بچے بھی ہوتے ہیں یعنی اب طلاق ہو گئی شوہر بیوی کا معاملہ ہو گیا ختم ہوا لیکن اب آگے معاملہ کیا ہوا کہ جو بچہ ہے اس کا کیا ہو اصل میں یہ متعلقہ عورت کے حقوق ہیں کیا کہ اگر کوئی عورت شوہر کے گھر سے فارغ ہوئی لیکن بچے سے تو فارغ نہیں ہوئی تو کیا ہوگا وہ عورت اگر میکے میں آ بھی جاتی ہے وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی لیکن دودھ پلانے کے عرصے تک اس کے کھانے پینے کپڑے کا خرچہ شوہر دے گا غور کیجیے گا اس بات پہ ماں کا خرچہ دے رہا ہے باپ بچے کا تو دینا ہی دینا ہے اس نے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پریگننسی میں نکال دیا جاتا ہے عورتوں کو باہر ڈلیوری ماں باپ پہ یا پھر ایک اور بات کہوں گی یہ تو طلاق کی بات ہے ہمارے ہاں تو افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ بعض حالات میں ماں باپ یعنی لڑکی والے جو میکے والے ہیں وہ اتنے پسے ہوئے دکھتے ہیں کہ عام حالات میں بھی بہو جب تک اچھی ہے کام کرنے کے قابل ہے تو وہ سسرال میں رہتی ہے جو ہی اس کی طبیعت بگڑی پکڑتے ہیں اس کو میکے بھیج دیتے ہیں جاب تم وہاں آرام کرو کیوں کہ تم یہاں تو کام کرو گی نہیں ہمیں تمہاری خدمت کرنی پڑے گی چلو تم وہاں کرا لو پورے تیاریاں آپ کی ہیں بچہ آپ کا ہونا ہے ڈلیوری کا وقت آیا ماں باپ کے پاس بھیج دیا کیوں وہ دو تین ہزار ڈالر جو خرچ آنا ہے وہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسی کلچر ہے ایسا ایک کلچر ہے کہ میں نے خود اسی کلچر کی ماں سے سنا ہے کہ کہ کہتی ہیں پوتا کہلائے دادی کا اور کھائے نانی کا یعنی پوتا جب ہوتا ہے گرینڈ سن وہ کہنے کو دادی کا پوتا ہوتا ہے ان کی نسل ہے لیکن کھاتا نانی سے اور ان کے ہاں بندہ ہوتا ہے دن کہ بچیوں کو ماں کے گھر آنا ہے اور جو ہی بچی بیمار ہوتی ہے وہ یہاں آ کے باہر سے چھوڑ جاتا ہے کہ آپ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گی تو میں آ کے لے جاؤں گا اسلام مرد کو ایک ذمہ دار شہری بناتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی اگر وہ عورت ہمارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کھانا پینا تم دو گے کیونکہ بچہ تو دودھ پی رہا ہے اس کا تو خرچہ کوئی نہیں آج کے دور میں بات الٹ ہو گئی دودھ مانگا نہیں رہا دودھ باہر کے پینے لگے اور نتیجے میں پھر بچے کا خرچہ مانگا جانے لگا اصول کیا تھا کہ مائیں دودھ پلائیں آگے دیکھتے ہیں ایک ایک لفظ کو ساتھ ساتھ چلتے ول والدات یوردین دین پہلی بات رک جائیے ادھر اور غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کو کیا ذمہ داری دے رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کون سی مائیں جو شوہر کے گھر میں ہے وہ بھی اور متعلقہ مائیں بھی یعنی وہ عورت جو ماں بن گئی اس کے لیے ایک ذمہ داری ہے اور وہ کیا ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں اللہ نے ماں کو جو سینہ دیا ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں اپنے فگر کو سجانے کے لیے نہیں بلکہ نسلوں کی خوراک ہے اس میں ماں کے سینوں میں نسلیں پلتی ہیں بچے کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق ماں کے سینے میں اتار کے اپنے ارزاق ہونے کی دلیل مہیا کر دی تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے آپ دیکھیے یو رینا امر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں پلاؤ دودھ ایک لفظ قرآن پاک میں آتا ہے جب موسا علیہ السلام کی ماں کو بھی کہا گیا تھا تو پہلی تو بات ہے کہ اس حکم پہ آج کتنا عمل ہے کیا واقعی آج کے دور میں مائیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہیں کہ کیا یہ ہمیں کام کرنا ہے اللہ ماشاء اللہ بہت سارے کرتے ہوں گے لیکن عموماً جو ٹرینڈ دکھا وہ کیا دکھا کہ مائیں بچے کو دودھ پلانے کی بجائے کیا پسند کرتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کوئی اور پال لے اور کسی اور کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جائے اور بچوں کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہونا چاہتی بعض دفعہ عورتیں اس وجہ سے نہیں پلاتی کہ مشکل لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تکلیف تو واقعی ہوگی اس میں کوئی شک کی بات نہیں دوسری بات جو ایک چیز سمجھ میں آئی وہ کیا آتی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں ہمارا فکر خراب ہو جائے گا تیسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم باؤنڈ ہو جائیں گی کیوں چوتھی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں پھر ہم جابس نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم بچے کہیں رہیں گے نہیں پھر پانچویں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ہماری آزادی میں خلل بڑھتا ہے چھٹی بات سمجھ آتی ہے اور وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ مائیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم بیکورڈ کہلائیں گے یعنی یہ برا محسوس کرایا جاتا ہے اور ایک اور جو بہت بڑی وجہ سمجھ میں آئی کہ جو میڈیا سے جو ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے ایسے ایسے ڈبے کے دودھ کا کہ جس میں واقعی انسان امپریس ہو جائے بیبی فوڈ کے نام پہ بیبی ملک کے نام پہ آپ دیکھیے نسلے کے اور کیا کیا نام یعنی آپ کے ذہن میں ہوگی یہ لفظ تو میں نے ایسے ہی بولا لیکن عموماً ٹی وی پہ جو ایڈ چلتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا ماں کے دودھ کا نیم البدل ایک جملہ ہمیشہ ہر ایڈ میں آتا ہے کہ ماں کے دودھ کا نیم البدل آپ اس جملے کو لکھیے اپنے پاس اس کا لفظی ترجمہ کیا بنے گا کہ ماں کے دودھ کا سب سے اچھا بدل نیم البدل تو پہلی بات ہے کہ ماں کے دودھ کا نیم البدل کبھی نہیں ہو سکتا وہ بدل ہو سکتا ہے مجبوری کے حالات میں کوئی حالات ایسے ہو گئے بیماری ہے کوئی پریشانی ہے نہیں ہوا لیکن ماں کے دودھ کا نیم البدل کبھی نہیں ہوتا بچپن میں ایک بچے کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے وہ کیا ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے اب دیکھیے کہ ماں کی یہ ذمہ داری ہے نا بچے کو دودھ پلائے ماں کے دودھ کا ایک ایک گھونٹ بچے کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے وہ نیکی شمار ہوتی ہے اس کی برائیاں مٹا مٹتی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے دوسری وجہ آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے فائدے بھی بہت سارے ہیں یعنی آج ویسٹ نے پھر ان فائدوں کو مان لیا لیکن اب عورتیں پلانے کو تیار نہیں ہیں جن کو ایک دفعہ آپ نے آزادی دے دی وہ دوبارہ کیسے پلائیں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور ماں کے لیے بھی مثلا کیسے ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز کے کچھ اثرات ہوتے ہیں کوئی جسمانی اثرات ہوتے ہیں کچھ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے جسم پہ بھی ایک اثر اچھا ڈالتا ہے یعنی بچہ صحت مند رہتا ہے اس کی باڈی میں بیماریوں سے مدافعت پیدا ہوتی ہے اینٹی باڈیز ماں کے دودھ میں بہت ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیے دودھ ہضم ہوتا ہے بہت جلدی یعنی ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ کمپلیٹ نرشمنٹ ہوتی ہے غذائیت سے مکمل ہوتی ہیں یعنی آپ دیکھیے کہ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس دوران اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی خاص طور پہ جو بالکل شروع کے دنوں میں دودھ آتا ہے جو بالکل دیکھنے میں دوسرے دودھ سے فرق ہوتا ہے دیکھنے میں بالکل پتلا پانی کی طرح ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچے کو یعنی پھر بڑھاپے تک اس کا اثر دکھتا ہے اسی لیے عموماً ڈاکٹرز بھی اس وقت ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو فیڈ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دودھ بھی آئے اور اس سے نہیں اور نتیجہ کیا ہوا کہ بڑے ہو کے بھی آپ دیکھیے کہ وہ اس طرح کے پھر اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ ماں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ماں کی جو یوٹرس ہے اس کے سائز کو بڑھنے سے روکتا ہے پریگنینسی کے دوران جو عورت کا جسم بہت کھل چکا ہوتا ہے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے کے لیے یہ بیسٹ تھنگ ہے اور آپ اس چیز کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ جب مائیں دودھ پلاتی ہیں تو ایک دم ان کا ویٹ لوز ہوتا ہے ورنہ ادر جو پرسنس ہوتے ہیں جو مائیں وہ ڈلیوری کے بعد ویٹ گین کر لیتی ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے تو اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے کے کہتے ہیں ہیں کہ برین جو سیلز تک وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس کا زور لگتا ہے بعض دفعہ بچوں کو آپ دیکھیں پیتے ہوئے دودھ ان کے پسینہ آنے لگتا ہے مسوڑوں کے اوپر یعنی ہونٹوں کے اوپر تو یہ ان کے جسم کے لیے اچھا رہتا ہے ان کو مسل سے بچاتا ہے اس کے بارے دیکھیے کہ جب آرٹیفیشل دودھ دیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اکثر چیزیں ایڈڈ ہوتی ہیں چند وائٹامن ہوتے ہیں فوڈ اب ان چیزوں کی بچے کو بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ بچے کو کتنا چاہیے اور کیا چاہیے اب جب وہ ایکسٹرا ایڈٹ چیزیں بچہ پیتا ہے تو بچہ موٹا ہوتا ہے وہ فالتو چیز فیٹ بنتی ہے اور بچہ پھر بہت موٹا ہونے لگتا ہے پھر اسی طرح دیکھیے بناتے ہوئے کبھی ماں سے زیادہ ڈل جاتا ہے وہ تھک ہو گیا تھک ہوا تو بچے کو پیٹ خراب ہوا عموماً بچے ڈائریا اور اس طرح کی پیٹ کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں اس میں پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اس رپورٹ میں لکھی ہوئی تھیں کہ آنتوں کی بیماریوں سے ہوتا ہے خراب ہوتا ہے پھر کہتے ہیں جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں تو موروثی امراض یعنی جو انہیریٹ ہو کے بیماریاں جسم میں آتی ہیں ان کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس کی شکل بالکل ایک ایسے سیمی سرکل کی طرح ہوتی ہے آپ کبھی یوٹرس میں بیبی کی تصویر دیکھیں تو وہ ایک سیکیورڈ فیل کرتا ہے باہر آتا ہے تو وہ جب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے نا تو وہ اس کو اسی طرح لیب میں لیتی ہے تو اس کو وہی فیلنگ آتی ہے کہ میں اسی جگہ پہ موجود ہوں اس کے برعکس عموماً آپ دیکھیے کہ جب بچے کو بوتل میں دودھ دیا جاتا ہے تو اس کو لٹا کے دے دیا جاتا ہے اس کے ارد گرد تکیے پلوز رکھ دیے کیونکہ ماں کے پاس تو بہت کوئی دوسری عورت کوئی بیبی سیٹر یا کوئی اور اتنی محبت سے بچے کو تھام سکتی ہے جیسے ماں پکڑے گی بچہ ماں کے لمس کو محسوس کرتا ہے کہتے ہیں کہ نائن تھاؤزینڈ بچوں پہ انہوں نے ریسرچ کی تو اس کے نتیجے میں یہ سارے فگر جو تھے وہ سامنے آئے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ کتنا ہی فائدہ دیتا ہے اور دوسرا دودھ کتنا نقصان دیتا ہے بعض اوقات دیکھیے کہ ہم چیزوں کی حکمت سمجھتے نہیں کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ بچے درختوں پہ اگاتے رات کو اٹھتے تو ہمارے گھروں میں پڑے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ماں کے جسم کے اندر سے ایک زندہ وجود نکالا کیوں تاکہ بچہ ماں کے ساتھ وہ تعلق محسوس کرے وہ محبت محسوس کرے جو اس کو بعد میں ماں کو دینی ہے آج جب مائیں دودھ نہیں دیتی تو بچے بڑے ہو کے پاس نہیں بیٹھتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے دودھ کے پیالے نہیں پلاتے آپ کہتے ہیں ہم تو ان کو اتنے قیمتی دودھ پلاتے ہیں اور ان کے بیبی فوڈ تو دوسرے فوڈ سے مہنگے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے بڑے ہونے پہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے لیے بچے بھی قیمتی فوڈ لا کے رکھ دیں لیکن اپنے ہاتھوں سے نہ پلائیں خود نہ ملیں اچھا لگے گا ہم بچپن میں ان کو محروم کرتے ہیں وہ ہمیں بڑھاپے میں محروم کرتے ہیں ایک بچہ ہر روز ماں کی چیخ سے ماں کو چھوڑتا ہے صبح جب ماں اس کو کسی بھی نرسنگ ہوم میں یا کسی ڈے کیئر میں چھوڑتی ہے تو ایک دفعہ بچہ چلاتا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیخ اس کے لاشور میں محفوظ نہیں ہوئی یہ فطری طور پہ اندر جاتی ہے اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچے پھر محسوس کرتے ہیں ماؤں سے زیادہ ان بیبی سٹرز کے ساتھ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہی ان کی مائیں وہ سارا دن ان کو اٹھاتی رکھتی تو لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ ول والدات تی یور دے لمن ارادہ یتم ہاؤلین کہ لمن بچوں کو دو سال دودھ پلائیں جو مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس سے ایک چیز یعنی چھوٹی سی اور بھی کہوں گی کہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا اب وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ تصویریں دکھاتے ہیں یعنی بعض ملکوں میں اب فوکس کیا جا رہا ہے اس پہ کہ ماں کو بچے کے دودھ پلایا جائے تو وہ جانوروں کو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جب ایک جانور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو تم کیوں نہیں پلا رہی یعنی اس حد تک کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے دوسری بات اس سے جو پتا چلی وہ کیا ہے کہ دو سال پورے پلاؤ ہاؤ لائن کامی لائن ہاؤ لائن سے بھی بات پوری تھی ہاؤ سال کو کہتے ہیں ہاؤ لائن دو سال لیکن کام لائن حد لگا دی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے بات نہیں پلا سکتی نہیں پلا سکتی یہ ایک ڈیڈ لائن ہے اس کے آگے نہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے یہی مدت ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکے کو دو سال اور لڑکی کو کم پلایا جائے یہ درست چیز نہیں ہے اصل بات یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا فرق اس میں نہیں ہے کیونکہ آج یہ بھی ریسرچ سامنے ہے کہ اس کے بعد اگر دودھ پلانے کی کوشش کی جائے تو بچے کو ذہن کو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ جب بچوں کو اتنی چھوٹی عمر میں نہیں چھوڑایا جاتا تو پھر وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں ایک بچے کے بارے میں میں نے سنا کہ اس کو دودھ پلایا اور چھڑوایا نہیں تو پھر وہ چھوڑ نہیں رہا بلاخر اس کو کے لے جانا پڑا کہ جس نے اس کو چھڑوایا آپ دیکھیے کہ ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے نا تو ایک دم چھڑا دے گی تو چھٹے گا اگر وہ اس کے رونے پہ پھر اس کے منہ کو لگا دے گی تو وہ پھر نہیں چھوڑے گا کیوں کہ ایک دفعہ عادت ہو جاتی ہے اسی طرح جب بچے نیپل سے لینے کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ ماں کا دودھ نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مانگ کے دودھ میں ذرا محنت کرنی پڑتی یا دوسری طرح محنت نہیں کرنی پڑتی عربی میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے جو مجھے ہمیشہ ہی بہت موٹیویٹ کرتا ہے کہ نفس کو دودھ پیتے بچے سے مشابہ دی جاتی ہے یعنی جو ہمارا نفس ہے نا یہ دودھ پیتا بچہ ہے جس طرح دودھ پیتے بچے کا دودھ ایک دم چھٹتا ہے تو چھٹے گا نا تھوڑے تھوڑے مکا پھر لگا دیں وہ پھر آدھی ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم نے گنا چھوڑنے ہیں تو ایک دم چھوڑنے خود کو ڈھیلا دیتے رہیں گے تو آپ دیکھ لیجئے آپ نے کئی کاموں کی نیت سال ہو گیا ہوگا کر لی ہوگی کہ کرنا ہے کرنا ہے نہیں کر پا رہے کئی چیزیں آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں آپ کو دو دو سال گزر جاتے ہیں آپ نہیں چھوڑ پاتے کیوں کہ ڈھیل دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اب یہاں سے آگے ایک اور چیز مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں یہ کام حکم تھا کون سی مائیں جو شوہر کے گھر میں ہیں وہ بھی اور جو طلاق کی صورت میں واپس جا چکی دونوں کتنی دیر پہ لائے دو سال پورے کس کو بھی لائے لڑکا اور لڑکی دونوں کو کیا لازمی ہے نہیں لمن اراد یتم مرودا جو رداد کی مدت کو پورا کرنا چاہے یعنی حد یہ ہے لیکن کسی وجہ سے اگر اس سے پہلے چھوڑنا پڑے تو بھی اجازت ہے جیسا کہ آگے ایک صورت میں بتایا بھی جا رہا ہے فرمایا و المولود لہو رزق ہننا باپ کے ذمے ہے ان عورتوں کا رزق یہ کون سی صورت ہے جب طلاق ہو جائے عام حالات میں تو ہوتا ہی ہے ہر شوہر اپنی بیوی اور بچے کا مکلف ہے اور ان کو کھلاتا اور پلاتا سب کچھ کرتا ہے لیکن یہاں یہ خاص طور پہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو طلاق دے چکے ہیں بیویاں بچے ان کے پاس ہے تو ایسی صورت میں پھر باپ جو ہے وہ اس عورت کا حق ادا کرے گا کھانے کا اور پہنانے کا کیسے بل معروف معروف طریقے سے اس سے کیا مراد ہے کہ جتنا ایک برداشت ہو سکے جو اس معاشرے کا دستور ہے یعنی شوہر کی فصرت کے مطابق صورت اللہ میں بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ جو تنگ دستی والا ہے تو وہ اس کے حساب سے خرچ دے گا جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ اس حساب سے دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا جو جتنا برداشت کر سکے گا اتنا ہی وہ اس کو دے گا لا تکلف نفسن اللہ وسا اسلام کا ایک جنرل اصول ہے کہ کسی کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی نہ باپ کو نہ ماں کو لا تدار والدہ تم بھی ولدیہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ماں سے تکلیف دینا اس کو کیا مطلب مثلا زبردستی بچہ چھین لیا جائے کہ ہم تمہیں دیں گے نہیں ہم خود پال لیں گے اسی طرح پھر ماں تڑپتی رہے گی بچہ بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو دوسرے کا دودھ دینا پڑے گا اسی طرح یہ ہے کہ دوسری ایک صورت ماں کو تکلیف دینے کی یہ ہے کہ زبردستی دودھ پلانے پہ مجبور کیا جائے ماں نہیں پلانا چاہتی یا اس کو آگے کہیں اور نکاح کرنا ہے اور وہاں بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتی تو دونوں صورتوں میں ماں کو تکلیف ہوگی اسی طرح بلا مولود اللہ بی ولدی نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے تو بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دینا کیا ہے مثلا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے جو اس کی وسط سے بھی باہر ہو ایسے مطالبے کیے جائے جن کا پورا کرنا ممکن نہیں بس اگر اس کی تنخواہ دس ہزار ہے اور ماں کہہ دے کہ مجھے دس ہزار پورا ہی دے دو بچے کے لیے ممکن نہیں اب دیکھیے کہ جب لوگ ساتھ مل کے رہتے ہیں تو بعض دفعہ مرد اپنی پوری جو پے ہوتی ہے یا پورا خرچہ بھی بیویوں کو دے دیتے ہیں لیکن تب وہ ایک گھر میں پل رہے تھے ایک چھت کے نیچے دونوں کا خرچہ تھا لیکن اب جب ماں الگ ہے تو باپ کا اپنا بھی تو خرچہ ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے کہ معروف طریقے سے کیا جائے کسی اور کے ساتھ معاملہ نہ ہو تیسری صورت اگلی آ رہی ہے وہ مثل ذالک وارثوں پر بھی ایسا ہی ہے یہ کون سی حالت ہے جب باپ وفات پا جائے تو باپ کے مرنے کے بعد اس کا وارث کون ہوگا جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہوگا بچے کا دادا ہو سکتا ہے چچا ہو سکتا ہے کوئی بھی ان کو بھی یہی حق ادا کرنا پڑے گا پھر آگے فرمایا فائن اراد ان ترادم منہما اگر باہمی مشاورت سے اور رضامندی سے و تشاف اور مشورے سے اگر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو فلا جناح علیہما تو گناہ نہیں ہے تو کیا شرط ہوئی یعنی دو سال سے پہلے دودھ چھڑانے کی شرائط کیا ہوئی کہ والد اور والدہ اور اگر وارث ہے اور وارث والدہ ہے بچے کی دو ان کی باہمی رضامندی سے مشورے کیے جائے اور دوسری یہ بات ہے کہ صحت کے اعتبار سے بچے کے لیے دودھ چھڑانا مناسب ہو تو ایسی صورت میں پھر چھڑوایا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورت احقاب کی آیت نمبر 15 میں بھی آتا ہے وہ حمل ہو وہ فسال شہرا اس کا حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس مہینے لگ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پورے پروسیجر کو مختلف طریقے سے واضح کیا ہے پھر اسی طرح صورت اللہ میں آتا ہے اس کنو ہن نہ تم ان کو ان طلاق یافتہ عورتوں کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے یعنی ڈلیوری نہ ہو جائے پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ اس کو مکلف نہیں کرتا اور بے شک اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے گا صورت اللہ کی عید نمبر چھ اور سات ہے بڑے خوبصورت طریقے سے پورا معاملہ کھول کے رکھ دیا ان دو آیتوں میں کہ جیسی حیثیت ہوگی ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا اور زیادتی نہ کی جائے گی اب دیکھیے کہ ماں کا عام حالات میں تو فرض ہے ہی لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق کے معاملے آتے ہیں یا گھر میں جھگڑے آتے ہیں تو پھر مائیں ان بچوں بیچاروں سے بھی نفرت کرنے لگتی ہیں اس کا بچہ میں نہیں پالوں گی جن کا بچہ ہے وہ خود پال لے اس طرح کے لفظ جو بولے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ نرمی سکھا رہا ہے ایک روایت آتی ہے امام زہری سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ماں اس کے بچے کی وجہ سے باپ کر دے یعنی ایسے وقت میں کہ جب بچے کو دودھ پلانا مناسب ہے اس کی صحت کا معاملہ ہے تو انکار کر دے جبکہ بچے کا والد اسے نان نفقے میں اپنی طرف سے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اسی طرح فرمایا کہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے اس کی صورت یہ ہے کہ باپ ماں کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کرے البتہ اگر ماں اور باپ اپنی خوشی سے کسی اور عورت کو مقرر کر لیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اور اگر وہ والد اور والدہ باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھوڑانا چاہیں تو پھر ان پر کچھ گناہ نہیں کیونکہ ابھی رخصت باقی ہو اور فسال کے معنی دودھ چھوڑانا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت تھی تو اس سے بھی اس بات واضح ہو گئی اچھی طرح سے کہ دونوں معاملے بہتر ہو سکتے ہیں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کے کو اپنا دودھ کی بجائے دوسروں کا بھی پلانا پڑتا ہے تو یہ جائز ہے اس سے یہ چیز پتا چلی اور عرب معاشرے میں اسی کا رواج تھا کہ اللہ کے نفس وسلم سلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا اس دور میں لوگ دوسروں کے بچوں کو دودھ پلاتے تھے تاکہ بچے مختلف ماؤں کا دودھ پیئیں تو اس سے طاقت بھی آئے اور انرجی بھی آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن وہ دوسروں کے بچوں کو اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پلوا دیا کرتی تھی تاکہ نتیجے میں وہ ان کی خالہ بن جائے اور ازاد کے معاملات ان شاء اللہ سورت میں تفصیل سے آئیں گے کہ کتنا دودھ پینے سے بچہ جو ہے وہ رسائی بچہ بن جاتا ہے وہ انشاءاللہ یہاں ٹاپک کدھر نہیں ہے براہ راست اس کو ہم وہیں پہ دیکھیں گے تو اب آپ دیکھیے کہ ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ کہے کہ وط اللہ تامل جان لو اللہ سے ڈر جاؤ کہ وہ تم جو کچھ کرتے اس کو دیکھ رہا ہے یعنی ایسے معاملات جس میں سراسر ذاتی مسئلے ہوں گے ایک دوسرے کا معاملہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر جب تک نہیں ہوتا تب تک بات نہیں بنتی دوسری چیز اس سائڈ سے جو آپ نے غور کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے دین ہے طریقہ زندگی ہے کہ طلاق کے بعد بھی حقوق دلا رہا ہے تو کیا کہا جائے گا ان جوڑوں کو کہ جو عام شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے خرچ پانی کا انتظام نہیں کرتے جو ایک دوسرے کے لیے تکلیف دینے کا باعث بنتے یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کریں تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہ دنیا اچھی ہوگی ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ایسے معاملے میں اللہ کے قانون کو اور اس کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج ہمارے ہاں نکل رہا ہے کیا آج ہمارے معاشروں میں ان چیزوں کا تصور بھی کیا جاتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کی باتیں کریں معاملہ اچھا کریں پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ چھوڑو تو احسان کے ساتھ چھوڑو ہمارے ہاں تو ایسی باتیں ہوتی بات میں ہیں خاندان بھر میں دوسرے فریق کی برائیاں اور بدنامیاں پہلے ہو جاتی ہیں گھر گھر میٹنگز ہو رہی ہیں گھر گھر بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور انہی کا معاملہ یعنی ڈسکس ہوتا ہے یہ اسلام نہیں ہے رہو تو اچھی طرح رہو چھوڑو تو اچھی طرح چھوڑو ہم رہتے بھی بری طرح ہیں اور چھوڑتے ہیں تو وہ تو بہت ہی برا چھوڑتے ہیں کسی کو حق نہیں پہنچتا اس چیز کا کہ جس ساتھی کو چھوڑ دیا اس کے بارے میں یا اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولے ایسی ایسی تاریخ سے واقعات ملتے ہیں اور مثالیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی ہیں اور ان کا نکاح ہوا ہے ایک عورت سے شادی ہو گئی زندگی گزری ساتھ نہیں نبھی طلاق ہوئی جو ہی عدت ختم ہوئی اسی عورت کا رشتہ کسی اپنے اور دوست کسی اور مرد کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ تم اس عورت سے نکاح کر لو وہ بڑی اچھی عورت ہے ہمارے یہاں عموماً کیا معیار ہے کسی کے اچھے یا برے ہونے کا کہ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ اچھا ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں کیسا تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھا ہے میرے ساتھ وہ بہت اچھا ہے یعنی کسی کو ہم برا کب بنا دیتے ہیں جب ہمارے ساتھ وہ برا ہوتا ہے تو یاد رکھیے بعض دفعہ دو اچھے لوگ بھی ساتھ نہیں رہ سکتے اللہ کے نفس وسلم کے دور میں ایسی مثالیں موجود ہیں آپ کی شادی نفس وسلم کے منہ بولے بیٹے جو زید تھے ان سے نکاح ہوا زینب کا اب وہ بھی صحابی ہیں یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی نیک ہیں یہ بھی نیک ہیں لیکن بات کیا ہوئی معاملہ جو تھا وہ پورا نہیں ہو سکا کیوں کہ ان کو نہیں نبھی آپس میں بعد میں اسی زینب کی شادی نفس وسلم سے ہو گئی ذرا سوچیے اگر عموماً ہمارے ایسے معاملات میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ عورت ہی کا قصور ہے اور عورت ہی بگاڑ بگاڑ کا وجہ ہوگی اور ایسی عورتوں کو لوگ عموماً کیا بدنام کرتے ہیں کہ اچھا ان کو تو پھر بسنا ہی نہیں پھر ان کے پاس تو یعنی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 وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ